خدائی فوجدار منشی پریم چند سیٹھ نانک چند کو آج پھر وہی لفافہ ملا تتھا وہی لکھاوٹ سامنے آئی تو ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا لفافہ کھولتے ہوئے ہاتھ اور من دونوں کانپنے لگے خط میں کیا ہے یہ انہیں خوب معلوم تھا اسی پرکار کے دو خط پہلے وہ پا چکے تھے اس تیسرے خط میں بھی وہی دھمکیاں ہیں اس میں انہیں کوئی سندے نہ تھا خط ہاتھ میں لیے ہوئے آکاش کی اور تاکنے لگے وہ دل کے مضبوط ویکتی تھے دھمکیوں سے ڈرنا انہوں نے نہ سیکھا تھا مردوں سے بھی اپنی رقم وصول کر لیتے تھے دیا اتوا اپکار جیسی مانوی دربلتائیں انہیں چھو بھی نہ گئی تھیں نہیں تو مہاجن ہی کیسے بنتے اس پر دھرمنشٹھ بھی تھے ہر پورن ماسی کو ستیہ نارائن کی کتھا سنتے تھے ہر منگل کو مہاویر جی کو لڈو چڑھاتے تھے نتیہ پرتی جمنا میں اسنان کرتے تتھا ہر ایکادشی کو ورت رکھتے اور براہمنوں کو بھوجن کراتے تھے اور ادھر جب سے گھی میں تگڑا فائدہ ہونے لگا تھا ایک دھرم شالا بنوانے کی فکر میں تھے زمین صحیح کر لی تھی ان کے آسامیوں میں سینکڑوں ہی تھوئی اور بیلدار تھے جو کیول سود میں کاریہ کرنے کو تیار تھے انتظار یہی تھا کہ کوئی اینٹ اور چونے والا پھنس جائے اور دس بیس ہزار کا دستاویز لکھا لے تو سود میں اینٹ تتھا چونا بھی مل جائے اس دھرم نشھا نے ان کی آتما کو اور بھی طاقت پردان کر دی تھی دیوتاؤں کے آشرواد اور پرتاپ سے انہیں کبھی کسی سودے میں گھاٹا نہیں ہوا تتھا بھیشن پرستھتوں میں بھی وہ استھر چت رہنے کے عادی تھے مگر جب سے یہ دھمکیوں سے بھرے ہوئے خط ملنے لگے تھے انہیں بربس طرح طرح کی شنکائیں ویتھت کرنے لگیں کہیں واقعی ڈاکوؤں نے چھاپا مارا تو کون ان کی سہایتا کرے گا دیوی آپداؤں میں تو دیوتاؤں کی مدد پر وہ تاکیہ کر سکتے تھے پر سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کے سامنے وہ شردھا کچھ کارے نہ دیتی رات کو ان کے دوار پر کیول چوکی دار رہتا ہے یدی دس بیس ہتھیار بند آدمی آ جائیں تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے شاید ان کی آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑا ہو پڑوسیوں میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا جو اس سنکٹ میں کام آئے یدپی سبھی ان کے آسامی تھے یا رہ چکے تھے مگر یہ احسان فراموشوں کا سمپردائے ہے جس پتل میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے جس کے دوار پر موقع پڑنے پر ناک رگڑتا ہے اسی کا دشمن بھی ہو جاتا ہے ان سے کوئی آشا نہیں ہاں دوار سدھڑ ہے انہیں توڑنا آسان نہیں پھر اندر کا دروازہ بھی تو ہے سو ویکتی لگ جائیں تو بھی ہلائے نہ ہلے اور کسی اور سے حملے کا کھٹکا ہی نہیں اتنی اونچی سپاٹ دیوار پر کیا کوئی خاک چڑھے گا پھر ان کے پاس رائفلیں بھی ہیں ایک رائفل سے وہ درجنوں ویکتوں کو بھون کر رکھ دیں گے لیکن اتنے پرتبندھوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے من میں ایک ہوک سی سمائی رہتی تھی کون جانے چوکی دار بھی انہی میں مل گیا ہو خدمت کار بھی آستین کے سانپ ہو گئے ہوں اس لیے وہ اب بہدا بھیتر ہی رہتے تھے اور جب تک ملنے والوں کا پتہ ٹھکانہ نہ پوچھ لیں ان سے ملتے نہیں تھے پھر بھی دو چار گھنٹے تو چوپال میں بیٹھنا ہی پڑتا تھا نہیں تو سارا کاروبار مٹی میں نہ مل جاتا جتنے سمے باہر رہتے تھے ان کے پران جیسے سولی پر ٹنگے رہتے تھے ادھر ان کے مزاج میں بڑی تبدیلی ہو گئی تھی اتنے ونمر اور مشٹ بھاسی بھاشی وہ کبھی نہیں تھے گالیاں تو کیا کسی سے تو تکار بھی نہ کرتے سود کی در بھی کچھ گھٹا دی تھی مگر پھر بھی چت کو شانتی نہ ملتی تھی آخر کئی منٹ تک دل کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے خط کھولا تو جیسے گولی لگ گئی سر میں چکر آ گیا اور ساری چیزیں ناچتی ہوئی معلوم ہوئی سانس پھولنے لگی آنکھیں پھیل گئیں لکھا تھا تم نے ہمارے دونوں خطوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیا شاید تم سمجھتے ہوں گے کہ پولیس تمہاری رکشا کرے گی یہ تمہارا برم ہے پولیس اس وقت آئے گی جب ہم اپنا کاریہ کر کے سو کوس نکل گئے ہوں گے تمہاری عقل پر پتھر پڑ گیا ہے اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہم تم سے کیول پچیس ہزار روپے مانگتے ہیں اتنے روپے دے دینا تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہمیں پتا ہے کہ تمہارے پاس ایک لاکھ کی مہریں رکھی ہوئی ہے لیکن وناش کالے وپریت بدھی اب ہم تمہیں اور ادھک نہ سمجھائیں گے تم کو سمجھانے کی چیشٹا کرنا ہی ویرت ہے آج شام تک یدی روپے نہ آ گئے تو رات کو تمہارے اوپر دھاوا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے جسے بلانا چاہو بلا لو جتنے ویکتی اور ہتھیار جمع کرنا چاہو جمع کر لو ہم للکار کر آئیں گے اور دن دہاڑے آئیں گے ہم چور نہیں ہیں ہم ویر ہیں اور ہمارا یقین باہوبل میں ہے ہم جانتے ہیں کہ لکشمی اسی کے گلے میں جے مالا ڈالتی ہے جو دھنش توڑ سکتا ہے مچھلی کو بید سکتا ہے اگر سیٹھ جی نے فوراً بہی کھاتے بند کر دیے اور روکڑ سنبھال کر تجوری میں رکھ دی سامنے کا دوار اندر سے بند کر کے مرے ہوئے سے کیسر کے پاس آ کر بولے آج پھر وہی خط آیا کیسر اب آج ہی آ رہے ہیں کیسر دوہرے بدن کی عورت تھی یون بیت جانے پر بھی یوتی شوق شوق سنگار میں لپت رہنے والی اس پھل ہین وکش کی بھانتی جو پتجھڑ میں بھی ہری بھری پتیوں سے لدا رہتا ہے اولاد کی وفل کامنا میں جیون کا بڑا بھاگ بتا چکنے کے بعد اب اسے اپنی سنچت مایا کو بھوگنے کی دھن سوار رہتی تھی معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے پھر یہ تھالی کس کے ہاتھ لگے گی کون جانے اس لیے اسے سب سے ادھک ڈر بیماری کا تھا جسے وہ موت کا پیغام سمجھتی تھی تتھا نتیہ ہی کوئی نہ کوئی دوا کھاتی رہتی تھی کایا کے اس وسطر کو اس وقت تک نہ اتارنا چاہتی تھی جب تک کہ اس میں ایک تار بھی باقی نہ رہے بال بچے ہوتے تو وہ مرتیو کا سواگت کرتی مگر اب تو اس کے جیون ہی کے ساتھ انت تھا پھر کیوں نہ وہ ادھک سے ادھک وقت اسے جیے ہاں وہ جیون نرانند اوشیہ تھا اس مدھر گراس کی طرح جس لیے جسے ہم اس لیے کھا جاتے ہیں کہ رکھے رکھے سڑ جائے گا اس نے گھبرا کر کہا میں تم سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ دو چار مہینوں کے لیے یہاں سے کہیں بھاگ چلو مگر تم میری سنتے ہی نہیں آخر کیا کرنے پر تلے ہوئے ہو سیٹھ جی ششنک تو تھے ہی اور یہ سواوک بھی تھا ایسی حالت میں کون شانت رہ سکتا تھا لیکن وہ کائر نہیں تھے اب انہیں یہ یقین تھا کہ اگر کوئی سنکٹ آ بھی گیا تو اب وہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے جو کچھ کمزوری آ گئی تھی وہ سنکٹ کو سر پر منڈراتے ہوئے دیکھ کر بھاگ گئی ہرن بھی تو بھاگنے کی راہ نہیں پا کر شکاری پر چوٹ کر بیٹھتا ہے کبھی کبھی نہیں اکثر سنکٹ پڑنے پر ہی ویکتی کے جوہر کھلتے ہیں اتنی دیر میں سیٹ جی نے ایک پرکار سے بھاوی وپتی کا سامنا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ڈریں کیوں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اپنی رکشا کرنا ہمارا پرم کرتویہ ہے مرنا جینا ودھی کے ہاتھ میں ہے سیٹھانی جی کو تسلی دیتے ہوئے بولے تم ناح کتنا ڈرتی ہو کیسر آخر وہ سب بھی تو ویکتی ہیں اپنی جان کا موہ انہیں بھی ہے نہیں تو یہ کم ہی کیوں کرتے میں کھڑکی کی آڑ سے دس بیس ویکتوں کو گھرا سکتا ہوں پولیس کو اطلاع دینے بھی جا رہا ہوں پولیس کا فرض ہے کہ ہماری رکشا کرے ہم ہر سال دس ہزار ٹیکس دیتے ہیں کس لیے میں ابھی دروگا جی کے پاس جاتا ہوں جب سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو ہماری سہایتا کرنا ان کا دھرم ہو جاتا ہے راجنیتی کا یہ تتو اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ تو کسی طرح اس بھئ سے مکت ہونا چاہتی تھی جو اس کے من میں سانپ کی بھانتی بیٹھ کر پھپکار رہا تھا پولیس کا اسے جو انوبھو تھا اس سے چت کو سنتوش نہیں ہوتا تھا بولی پولیس والوں پولیس والوں کو بہت دیکھ چکی واردات کے وقت تو ان کی صورت نہیں دکھائی دیتی جب واردات ہو چکتی ہے تب البتہ شان کے ساتھ آ کر روب جمانے لگتے ہیں پولیس تو سرکار کا راج چلا رہی ہے تم کیا جانو میں تو کہتی ہوں یوں یدی کل واردات ہونے والی ہوگی تو پولیس کو خبر دینے سے آج ہی ہو جائے گی لوٹ کے مال میں ان کا بھی ساجھا ہوتا ہے جانتا ہوں دیکھ چکا ہوں تتھا روز دیکھتا ہوں لیکن میں سرکار کو دس ہزار کا سالانہ ٹیکس دیتا ہوں پولیس والوں کا آدر ستکار بھی کرتا ہوں ابھی جاڑوں میں سپریٹینڈنٹ صاحب آئے تھے تو میں نے کتنی رسد پہنچائی ایک پورا کا پورا کنستر گھی اور ایک شکر کی پوری بوری بھیجی تھی یہ سب کھلانا پلانا کس دن کام آئے گا ہاں ویکتی کو سولہ آنے دوسروں کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے اس لیے میں نے سوچا ہے تمہیں بھی بندوق چلانا سکھا دوں ہم دونوں بندوقیں چھوڑنا آرمبھ کریں گے تو ڈاکوؤں کی کیا مجال ہے کہ اندر قدم رکھ سکیں جنک تھا کیسر مسکرا کر بولی ہاں اور کیا اب آج میں بندوق چلانا سیکھوں گی تم کو بھی نہ جب دیکھو ہنسی ہی سوچتی ہے ارے اس میں ہنسی کی کیا بات ہے آج کل تو عورتوں کی فوجیں بن رہی ہیں سپاہیوں کی طرح عورتیں بھی قوایت کرتی ہیں بندوق چلاتی ہیں میدانوں میں کھیلتی ہیں استریوں کے گھر میں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے اب ولایت کی استریاں بندوق چلاتی ہوں گی یہاں کی عورتیں کیا چلائیں گی ہاں ہاتھ بھر کی زبان چاہے چلا لیں یہاں کی عورتوں نے بہادری کے جو جو کارے کیے ہیں ان سے اتہاس کے پنے بھرے پڑے ہیں آج سماج ان ورتانتوں کو پڑھ کر چکت ہو جاتا ہے اچھی پرانے زمانے کی باتیں چھوڑو تب استریاں بہادر رہی ہوں گی آج کون بہادری کر رہی ہے واہ ابھی ہزاروں عورتیں گھر بار چھوڑ کر ہنستے ہنستے ید میں چلی گئی تھیں وہ بہادری نہیں تھی ابھی پنجاب میں ہرناتھ کنور نے اکیلے چار سشتر ڈاکوؤں کو گرفتار کیا تھا تتھا لاٹ صاحب تک نے اس کی پرشنسا کی تھی کیا جانے وہ کیسی استریاں ہیں میں تو ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی چکر کھا کر گر پڑوں گی اسی سمے نوکر نے آ کر کہا سرکار تھانے سے چار کانسٹیبل آئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں سیٹ جی خوش ہو کر بولے تھانے دار بھی ہیں نہیں سرکار اکیلے کانسٹیبل ہیں تھانے دار کیوں نہیں آیا یہ کہتے ہوئے سیٹھ جی نے پان کھایا اور باہر نکلے سیٹھ جی کو دیکھتے ہی چاروں کانسٹیبلوں نے سر کو جھکا کر سلام کیا بالکل انگریزی قاعدے سے مانو اپنے کسی افسر کو سیلیوٹ کر رہے ہوں سیٹھ جی نے انہیں بینچوں پر بٹھایا اور بولے دروگا جی کا مزاج تو اچھا ہے میں تو ان کے پاس آنے ہی والا تھا چاروں میں سے جو سب سے پراڈ تھا جس کی آستین پر کئی بلے لگے ہوئے تھے وہ بولا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں وہ تو خود ہی آ رہے تھے مگر ایک بڑی ضروری تحقیقات آ گئی اسی سے رک گئے کل آپ سے ملیں گے جب سے یہاں ڈاکوؤں کی سوچنائیں آئی ہیں بیچارے بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ کی طرف سدا ان کا دھیان رہتا ہے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے سب سے ادھک فکر سیٹھ جی کی ہے گم نام خط تو آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے سیٹ جی نے لاپرواہی دکھا کر کہا اجی ایسی چٹھیاں آتی رہتی ہیں ان کی پرواہ کون کرتا ہے میرے پاس تو تین خط آ چکے ہیں میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی کانسٹیبل ہنسا دروگا جی کو سوچنا ملی تھی واقعی ہاں صاحب رتی رتی سوچنا ملتی رہتی ہے یہاں تک معلوم ہے کہ کل آپ کے گھر پر ان کا دھاوا ہونے والا ہے جبھی تو آج دروگا جی نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا لیکن وہاں خبر کیسے پہنچی میں نے تو کسی سے کہا نہیں کانسٹیبل نے رہسیہ بھاؤ سے کہا حضور یہ مت پوچھیں علاقے کے سب سے بڑے سیٹھ کے پاس ایسے خط آئیں اور پولیس کو پتہ نہ ہو بھلا کوئی بات ہے پھر اوپر سے برابر تاکید آتی رہتی ہے آپ کے لیے اور حضور سرکار بھی تو آپ ہی کے بوتے پر چلتی ہے سیٹھ ساہوکاروں کے جان مال کی حفاظت نہ کریں تو رہیں کہاں ہمارے ہوتے مجال ہے جو کوئی آپ کی اور ترچھی آنکھوں سے دیکھ سکے مگر یہ کمبخت ڈاکو اتنے دلیر اور تعداد میں اتنے ادھک ہیں کہ تھانے کے باہر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے دروگا دروگا جی گارد منگانے کی سوچ رہے تھے لیکن یہ ہتھیارے کہیں ایک جگہ تو رہتے نہیں آج یہاں ہیں تو کل یہاں سے دو سو کوس دور گارد منگا کر کیا ہی کیا جائے علاقے کی رعایا کی تو ہمیں ادھک فکر ہے نہیں حضور مالک ہیں آپ سے کیا چھپائیں کس کے پاس رکھا ہے اتنا مال اسباب اور یدی کسی کے پاس دو چار سو کی پونجی نکل بھی آئی تو اس کے پرتی پولیس ڈاکوؤں کے پیچھے اپنی اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرے گی بھلا انہیں کیا وہ تو چھوٹتے ہی گولی چلاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں ہمارے لیے تو ہزار بندشیں ہیں کوئی بات بگڑ جائے تو الٹے اپنی ہی جان کی آفت میں پھنس جائیں ہمیں تو ایسی راہ پر چلنا ہے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اس لیے دروگا جی نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جوخم کی جو وستویں ہوں انہیں لا کر سرکاری خزانے میں جمع کر دیجیے آپ کو اس کی رسید دے دی جائے گی تالا اور مہر آپ ہی کی رہے گی جب یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہو جائے تو منگوا لیجیے گا اس سے آپ کی بھی بے فکری ہو جائے گی تتھا ہم بھی ذمہ داری سے بچ جائیں گے نہیں تو خدا نہ کرے کوئی واردات ہو جائے تو حضور کو تو جو نقصان ہو وہ تو ہو ہی ہمارے اوپر بھی جواب دہی آ جائے گی تتھا یہ ظالم صرف مال اسباب لے کر ہی تو جان نہیں چھوڑتے خون کرتے ہیں گھر میں آگ لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ استریوں کی بےجتی بھی کرتے ہیں حضور تو جانتے ہی ہیں ہوتا ہے وہی جو تقدیر میں لکھا ہے آپ اقبال والے ویکتی ہیں ڈاکو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سارا قصبہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے آپ کا پوجا پاٹ دھرم کرم خدا خود دیکھ رہا ہے یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ مٹی بھی چھو لیں تو سونا ہو جائے مگر آدمی بھرسک اپنی حفاظت کرتا ہے حضور کے پاس موٹر ہے ہی جو کچھ رکھنا ہو اس پر رکھ دیجئے ہم چار ویکتی آپ کے ساتھ چلتے ہیں کوئی کھٹکا نہیں وہاں ایک منٹ میں آپ کو فرصت ہو جائے گی پتہ چلا ہے کہ اس گول میں بیس جوان ہیں دو تو بیراگی بنے ہوئے ہیں اور دو پنجابیوں کے بھیس میں دھسے تتھا الوان بیچتے پھرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ دو بہنگی والے بھی ہیں اور دو ویکتی بلوچیوں کے بھیس میں چھریاں اور تارے تالے بیچتے ہیں کہاں تک گناؤں حضور ہمارے تھانے میں تو ہر ایک کا ہولیا رکھا ہوا ہے خطرے میں آدمی کا من کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ایسی باتوں پر وشواس کر بھی لیتا ہے جن پر شاید ہوش حواس میں نہ کرتا جب کسی دوا سے روگی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہم دعا تعویج اوجھوں یا سیانوں کی شرن لیتے ہیں اور وہاں تو سندے کرنے کا کوئی کارن ہی نہیں تھا ممکن ہے دروگا جی کا کچھ سوارتھ ہو مگر سیٹھ جی اس کے لیے تیار تھے یدی دو چار سو بل کھانے پڑیں تو بھی کوئی بات نہیں ایسے اوسر تو جیون میں آتے ہی رہتے ہیں تتھا اس پرستھتی میں اس سے اچھا دوسرا کیا انتظام ہو سکتا تھا بلکہ اسے تو ایشوری سمجھنا چاہیے مانا ان کے پاس دو دو بندوقیں ہیں کچھ لوگ سہایتا کے لیے بھی نکل ہی آئیں گے لیکن ہے تو جان کا جوکھم انہوں نے نشچے کیا کہ دروگا جی کی اس کرپا کا فائدہ اٹھانا چاہیے انہی آدمیوں کو کچھ دے دلا کر ساری وسطیں نکلوا لیں گے دوسروں کا کیا بھروسہ کہیں کوئی چیز اڑا دیں تو بس انہوں نے اس بھاؤ سے کہا مانو دروگا جی نے ان پر کوئی خاص کرپا نہیں کی وہ تو ان کا کرتویہ تھا میں نے یہاں ایسا پربند کیا تھا کہ یہاں وہ سب آتے تو ان کے دانت کھٹے کر دیے جاتے سارا قصبہ سہایتا کے لیے تیار تھا سبھی سے تو اپنا متر بھاو ہے مگر دروگا جی کی تجویز مجھے پسند ہے اس سے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اور میرے سر سے بھی فکر کا بوجھ اتر جاتا ہے مگر بھیتر سے چیزیں باہر نکال نکال کر لانا میرے بوتے کی بات نہیں آپ لوگوں کی دعا سے نوکر جا کر کی تو کمی نہیں ہے لیکن کس کی نیت کیسی ہے کون جان سکتا ہے آپ لوگ اگر کچھ مدد کریں تو کام آسان ہو جائے گا ہیڈ کانسٹیبل نے بڑی خوشی سے یہ سیوا سویکار کر لی اور بولا ہم سب حضور کے تابے دار ہیں اس میں مدد کی کیا بات ہے طلب سرکار سے پاتے ہیں یہ صحیح ہے لیکن دینے والے تو آپ ہی ہیں آپ کیول سامان ہمیں دکھائیں ہم بات کی بات میں ساری وستویں نکال لیں گے حضور کی خدمت کریں گے تو کچھ انعام اقرار ملے گا تنخواہ میں گزر نہیں ہوتی سیٹ جی آپ لوگوں کی رحم کی نگاہ نہ ہو تو ایک دن بھی نباہ نہ ہو بال بچے بھوکھوں مر جائیں پندرہ بیس روپے میں ہوتا کیا ہے حضور اتنا تو ہمارے لیے ہی پورا نہیں پڑتا سیٹ جی نے بھیتر جا کر کیسر سے یہ سماچار کہا تو اسے جیسے آنکھیں مل گئیں بولی بھگوان نے مدد کی نہیں میرے پران سنکٹ میں پڑے ہوئے تھے سیٹھ جی نے سروگتا کے بھاؤ سے فرمایا اسی کو کہتے ہیں سرکار کا انتظام اسی مستعدی کے بل پر سرکار کا راج تھما ہوا ہے کیسی ویوستھا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو اور وہاں تک خبر پہنچ جاتی ہے اور فوراً اس کی روک تھام کا حکم ہو جاتا ہے اور یہاں والے ایسے بدھو ہیں کہ سوراج سوراج چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو دن دوپہر لوٹ مچ جائے کوئی کسی کی نہ سنے اوپر سے تاکید آئی ہے حاکموں کا آدر ستکار کبھی نشفل نہیں جاتا میں تو سوچتا ہوں کہ کوئی بھی بہومولیہ چیز گھر میں نہ چھوڑوں آئیں تو اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں کیسر نے من ہی من خوش ہو کر کہا کنجی ان کے سامنے پھینک دینا کہ جو چیز چاہو نکال کے لے جاؤ ایک دم جھیپ جائیں گے منہ پر کالکھ لگ جائے گی گھمن تو دیکھو کہ تیتھی تک بتا دی یہ نہیں سمجھے کہ انگریزی سرکار کا یہاں راج ہے تم ڈال ڈال چلو تو وہ پاتھ پاتھ چلتے ہیں سمجھے ہوں گے کہ ہم دھمکی میں آ جائیں گے تین کانسٹیبلوں نے آ کر سندوکچے تتھا سیف نکالنے شروع کیے ایک باہر سامان کو موٹر پر لاد رہا تھا تتھا ہر ایک چیز کو نوٹ بک پر ٹانکتا جاتا تھا آبھوشن موہریں نوٹ روپے قیمتی کپڑے ساڑیاں لہنگے شال دشالے سب کار میں رکھ دیے معمولی برتن لوہے لکڑی کے سامان فرش آدی کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہ بچا اور ڈاکوؤں کے لیے یہ چیزیں کوڑی کی بھی نہیں تھیں کیسر کا سنگار دان سوئم سیٹ جی لائے تتھا ہیڈ کے ہاتھوں میں دے کر بولے اسے بڑی حفاظت سے رکھنا بھائی ہیڈ نے سنگار دان لے کر کہا میرے لیے ایک ایک تن کا اتنا ہی قیمتی ہے سیٹ جی کے دل میں سندے اٹھا پوچھا خزانے کی کنجی تو میرے ہی پاس رہے گی نا اور کیا یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا لیکن یہ سوال آپ کے دل میں کیوں پیدا ہوا یوں ہی پوچھ لیا تھا سیٹ جی شرمندہ ہو گئے نہیں اگر آپ کے من میں کچھ شبہ ہو تو ہم لوگ یہاں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ہاں ہم ذمہ دار نہ ہوں گے اجی نہیں ہیڈ صاحب میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا یہ فہرست تو مجھے دو گے کہ نہیں فہرست آپ کو تھانے میں دروگا جی کے دستخط سے ملے گی اس کا کیا یقین کار پر سارا سامان رکھ دیا گیا قصبے کے سینکڑوں ویکتی تماشا دیکھ رہے تھے کار بڑی تھی پر ٹھسا ٹھس بھری ہوئی تھی بڑی مشکل سے سیٹ جی کے لیے جگہ نکلی چاروں کانسٹیبل آگے کی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھے کار چلی کیسر دوار پر اس پرکار کھڑی تھی مانو اس کی بیٹی ودا ہو رہی ہو بیٹی سسرال جا رہی ہے جہاں وہ مالکن بنے گی مگر اس کا گھر سونا کیے جا رہی ہے تھانہ یہاں سے پانچ میل پر تھا قصبے سے باہر نکلتے ہی پہاڑوں کا پتھریلا سناٹا تھا جس کے دامن میں ہرا بھرا میدان تھا تتھا اسی میدان کے بیچ میں لال مورم کی سڑک چکر کھاتی ہوئی لال سانپ جیسی نکل آئی تھی ہیڈ نے سیٹھ جی سے کہا یہ کہاں تک صحیح ہے سیٹھ جی کہ آج سے پچیس سال پہلے آپ کے باپ صرف لوٹا اور ڈور لے کر یہاں خالی ہاتھ آئے تھے سیٹھ جی نے گرو کرتے ہوئے کہا بالکل صحیح ہے میرے پاس کل تین روپے تھے اسی سے آٹے دال کی دکان کھولی تھی تقدیر کا کھیل ہے اور پھر ایشور کی دیا چاہیے آدمی کے بنتے بگڑتے دیر نہیں لگتی مگر میں نے کبھی پیسے کو دانتوں سے نہیں پکڑا یتھا شکتی دھرم کا پالن کرتا گیا دھن کی شوبھا دھرم سے ہی ہے نہیں تو دھن سے کوئی لابھ نہیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں سیٹ جی آپ کی مورت بنا کر پوجنا چاہیے تین روپے سے لاکھ روپے کما لینا معمولی کام نہیں ہے آدھی رات تک سر اٹھانے کا وقت نہیں ملتا تھا خان صاحب آپ کو تو یہ کاروبار جنجال سا لگتا ہوگا جنجال تو ہے ہی لیکن بھگوان کی ایسی مایا ہے کہ آدمی سب کچھ سمجھ کر بھی اس میں پھنس جاتا ہے اور ساری آیو پھنسا رہتا ہے موت آ جاتی ہے تبھی چھٹی ملتی ہے بس یہی ابھیلاشا ہے کہ کچھ یادگار چھوڑ جاؤں آپ کے کوئی سنتان ہوئی کہ نہیں بھاگیہ میں نتی خان صاحب اور کیا کہوں جن کے گھر میں بھونی بھانگ نہیں ہے ان کے یہاں گھاس پھونس کی طرح بچے ہی بچے دیکھ لو جنہیں ایشور نے کھانے کو دیا ہے وہ سنتان کا منہ دیکھنے کو ترستے ہیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں سیٹ جی زندگی کا مزہ سنتان سے ہے جس کے آگے اندھیرا ہے اس کے لیے دھن دولت کس کام کی بھگوان کی یہی اچھا ہے تو آدمی کیا کرے میرا بس چلتا تو مایا جال سے نکل بھاگتا خاں صاحب ایک پل بھر بھی یہاں نہ رہتا کہیں تیرتھ استھان میں بیٹھ کر بھگوان کا بھجن کرتا لیکن کیا کروں مایا جال توڑے نہیں ٹوٹتا ارے ایک بار دل مضبوط کر کے توڑ کیوں نہیں دیتے سب اٹھا کر نردھنوں کو بانٹ دیجیے سادھو سنتوں کو نہیں نہ موٹے براہمنوں کو بلکہ ان کو جن کے لیے زندگی بوجھ ہو رہی ہو جن کی یہ ایک آرزو ہے کہ مرتیو آ کر ان کی وپتی کا انت کر دے اجی اس مایا جال کو توڑنا آدمی کا کام نہیں ہے خان صاحب ایشور کی اچھا ہوتی ہے تبھی من میں ویراگیہ آتا ہے آج ایشور نے آپ کے اوپر دیا کی ہے ہم اس مایا جال کو مکڑی کے جالے کی طرح توڑ کر آپ کو آزاد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں بھگوان آپ کی بھکتی سے پرسن ہو گئے ہیں تتھا آپ کو اس بندھن میں نہیں رکھنا چاہتے جیون مکت کر دینا چاہتے ہیں ایسی ایشور کی دیا ہو جاتی تو کیا پوچھنا خان صاحب بھگوان کی ایسی ہی کرپا ہے سیٹھ جی وشواس مانیے ہمیں اسی لیے انہوں نے مرتیو لوک میں تعینات کیا ہے ہم کتنے ہی مایا جال کے قیدیوں کی بیڑیاں کاٹ چکے ہیں آج آپ کی باری ہے سیٹھ جی کی ناڑیوں میں سے جیسے خون کا پرواہ بند ہو گیا سہمی ہوئی آنکھوں سے سپاہیوں کو دیکھا اور بولے آپ بڑے ہسوڑ ہو خان صاحب ہمارے جیون کا سدھانت ہے کہ کسی کو کشٹ مت دو مگر یہ روپے والے کچھ ایسی اوندھی کھوپڑی کے لوگ ہیں کہ جو ان کا ادھار کرنے آتا ہے اسی کے شترو ہو جاتے ہیں ہم آپ کی بیڑیاں کاٹنے آئے ہیں لیکن یدی آپ سے کہیں کہ یہ سب جمع جتھا لتا پتا چھوڑ کر گھر کی راہ لیجئے تو آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے ہم لوگ وہی خدائی فوجدار ہیں جن کے اطلاعی پتر آپ تک پہنچ چکے ہیں سیٹھ جی مانو آسمان سے پاتال میں گر پڑے ساری گیانیندریوں نے جواب دے دیا اور اسی مورچھا کی دشا میں وہ موٹر کار سے نیچے دھکیل دیے گئے تتھا گاڑی چل پڑی سیٹھ جی کی چیشٹا جاگ پڑی بد حواس گاڑی کے پیچھے دوڑے حضور سرکار تباہ ہو جائیں گے دیا کیجیے گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں ہے ہیڈ صاحب نے کھڑکی کے باہر ہاتھ نکالا اور تین روپے زمین پر پھینک دیے موٹر کی چال تیز ہو گئی سیٹ جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تتھا وکشپت نیتروں سے موٹر کار کو دیکھا جیسے کوئی شو سورگاروہی پران کو دیکھے ان کے جیون کا سپنا اڑا چلا جا رہا تھا